حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اور سورہ رَبِّكْ میں سر تلاوت کیا سننے حدیث نمبر 964